ربعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہم حضیفہ رضی اللہ عنہ کے جنازے میں تھے جو ایک صاحب نے فرمایا میں نے اس صحابی نے حضیفہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے آپ رسول اللہ کی سنی ہوئی حدیث بیان فرماتے ہوئے کہتے تھے اگر تم آپس میں لڑو گے تو میں اپنے سب سے دور دراز کے گھر میں چلا جاؤں گا اور اسے بند کر کے بیٹھ جاؤں گا اگر وہاں بھی کوئی گھس آئے تو میں کہہ دوں گا کہ لے اپنا اور میرا گناہ اپنے سر پر رکھ لے بس میں آدم علیہ السلام کے ان دونوں بیٹوں میں سے جو بہتر تھا اس کی طرح ہو جاؤں گا میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ اپنے سر پر رکھ لے جائے یعنی تیرے وہ گناہ جو اس سے پہلے کے ہیں اور میرے قتل کا گناہ بھی یہ مطلب بھی مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ میری خطائیں بھی تجھ پر آ پڑیں اور میرے قتل کا گناہ بھی لیکن انہی سے ایک قول پہلے جیسا بھی مروی ہے ممکن ہے یہ دوسرا ثابت نہ ہو اسی بنا پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ قاتل مقتول کے سب گناہ اپنے اوپر بار کر لیتا ہے اور اس معنی کی ایک حدیث بھی بیان کی جاتی ہے لیکن اس کی کوئی اصل نہیں مسند بزار میں ایک حدیث ہے بے سبب کا قتل تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے گوئی حدیث اوپر والے معنی میں نہیں تاہم یہ بھی صحیح نہیں اور اس روایت کا مطلب یہ بھی ہے کہ قتل کی ایزا کے باعث اللہ تعالیٰ مقتول کے سب گناہ معاف کر دیتے ہیں اب وہ قاتل پر آ جاتے ہیں یہ بات ثابت نہیں ممکن ہے بعض قاتل ویسے بھی ہوں قاتل کو میدان قیامت میں مقتول ڈھونڈتا پھرے گا اور اس کے ظلم کے مطابق اس کی نیکیاں لیتا جائے گا اور سب نیکیاں لے لینے کے بعد بھی اس ظلم کی تلافی نہ ہوئی تو مقتول کے گناہ قاتل پر رکھ دیے جائیں گے یہاں تک کہ بدلہ ہو جائے تو ممکن ہے کہ سارے ہی گناہ بعض قاتلوں کے سر پر پڑ جائیں کیونکہ ظلم کے اس طرح بدلے لیے جانے احادیث سے ثابت ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ قتل سب سے بڑا ظلم ہے اور سب سے بدتر واللہ عالم لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شرک اکبر یعنی اللہ رب العالمین کی ذات عبادت اور اسماع و صفات میں اللہ کا کسی بھی مخلوق کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے جس کی تلافی بھی سچی توبہ اور نیک اعمال کے ذریعے سے قبل از موت کے ہو سکتی ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں مطلب اس جملے کا صحیح تر یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ اور میرے قتل کے گناہ ہی اپنے اوپر لے جائے تیرے اور گناہوں کے ساتھ ایک گناہ یہ بھی بڑھ جائے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میرے گناہ بھی تجھ پر آ جائیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کی جزا سزا ملتی ہے پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتول کے عمر بھر کے گناہ قاتل پر ڈال دیے جائیں اور اس کے گناہوں پر اس کی پکڑ ہو باقی رہی یہ بات کہ پھر حابیل نے یہ بات اپنے بھائی سے کیوں کہی اس کا جواب یہ ہے کہ اس نے آخری مرتبہ نصیحت کی اور ڈرایا اور خوف زدہ کیا کہ اس کام سے باز آ جا ورنہ گنہ گار ہو کر جہنم واصل ہو جائے گا کیونکہ میں تو تیرا مقابلہ کرنے ہی کا نہیں تو سارا بوجھ تجھ ہی پر ہوگا اور تو ہی ظالم ٹھہرے گا اور ظالموں کا ٹھکانہ دوزخ ہے باوجود اس نصیحت کے بھی اس کے نفس نے اسے دھوکہ دیا اور غصے اور حسد اور تکبر میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا اسے شیطان نے قتل پر ابھار دیا اور اس نے اپنے نفس امارہ کی پیروی کر لی اور لوہے سے اسے مار ڈالا ایک روایت میں ہے کہ یہ اپنے جانوروں کو لے کر پہاڑیوں پر چلے گئے تھے یہ ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچا اور ایک بڑا بھاری پتھر اٹھا کر ان کے سر پر دے مارا یہ اس وقت سوئے ہوئے تھے بعض کہتے ہیں مثل درندے کے کاٹ کاٹ کر اور گلا دبا کر ان کی جان لی یہ بھی کہا گیا ہے کہ شیطان نے جب دیکھا کہ اسے قتل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا یہ اس کی گردن مڑوڑ رہا ہے تو اس لعین شیطان نے ایک جانور پکڑا اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر اوپر سے دوسرا پتھر زور سے دے مارا جس سے وہ جانور اسی وقت مر گیا یہ دیکھ کر اس نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ یہی کیا یہ بھی مروی ہے کہ چونکہ اب تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا تو قابل اپنے بھائی کو گرا کر کبھی اس کی آنکھیں بند کرتا کبھی اسے تھپڑ اور گھونسے مارتا یہ دیکھ کر ابلیس لعین اس کے پاس آیا اور اسے بتلایا کہ پتھر لے کر اس کا سر کچل ڈال جب اس نے کچل ڈالا تو لعین دوڑتا ہوا حو علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا انہوں نے پوچھا قتل کیسے ہوتا ہے کہا اب نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ بولتا چالتا ہے نہ ہلتا جلتا ہے کہا شاید موت آ گئی اس نے کہا ہاں وہی موت اب تو حوا علیہ السلام چیخنے چلانے لگی اتنے میں آدم علیہ السلام آئے پوچھا کہ کیا بات ہے لیکن یہ جواب نہ دے سکیں آپ علیہ السلام نے دوبارہ دریات فرمایا لیکن فرط غم و رنج کی وجہ سے ان کی زبان نہ اٹھی تو کہا اچھا تو اے ہوا اور تیری بیٹیاں ہائے وائے میں ہی رہیں گی اور میں اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں قابل خسارے ٹوٹے اور نقصان والا ہو گیا دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑی صحیح بخاری مسلم نیز ترمیدی ابن باجا مستد احمد وغیرہ میں رسول اللہ کی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں جو انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے اس کے خون کا بوجھ آدم علیہ السلام کے اس پہلے لڑکے پر بھی پڑتا ہے اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے زمین پر خون ناحق گرایا ہے مجاہد رحمہ اللہ کا قول ہے کہ قاتل کے ایک پیر کی پنڈلی کو ران سے اس دن لٹکا دیا گیا اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اس کے گھومنے کے ساتھ گھومتا رہتا ہے جاڑوں اور گرمیوں میں آگ اور برف کے گڑھے میں وہ عذاب دیا جاتا ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جہنم کا آدھوں آدھ عذاب صرف اس ایک کو ہو رہا ہے سب سے بڑا عذاب اسی کو ہے اور یہی سب سے بڑا عذاب ہے زمین کے ہر قتل کا حصہ گناہ اس کے ذمے ہے ابراہیم نقعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس پر اور شیطان پر ہر خون ناحق کا بوجھ پڑتا ہے جب مار ڈالا تو اب یہ معلوم نہ تھا کہ کیا کرے کس طرح اسے چھپائے تو اللہ تعالیٰ نے دو کوے بھیجے وہ دونوں بھی آپس میں بھائی بھائی تھے یہ اس کے سامنے لڑنے لگے یہاں تک کہ ایک نے دوسرے کو مار ڈالا پھر ایک گڑھا کھود کر اس میں اس کی لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال دی یہ دیکھ کر قابل کی سمجھ میں بھی یہ ترکیب آ گئی اور اس نے بھی ایسا ہی کیا علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ از خود مرے ہوئے ایک کوے کو دوسرے کوے نے اس طرح گڑھا کھود کر دفن کیا تھا یہ بھی مروی ہے کہ سال بھر تک تو قابل اپنے بھائی کی لاش اپنے کندھے پر لادے پھرتا رہا پھر کوے کو دیکھ کر اپنے نفس پر ملامت کرنے لگا کہ میں اتنا بھی نہ کر سکا یہ بھی کہا گیا ہے کہ مار کر وہ پھر بہت پچھتایا اور لاش کو گود میں رکھ کر بیٹھ گیا اور اس لیے بھی کہ سب سے پہلے میت اور سب سے پہلا قتل روئے زمین پر یہی تھا اہل تورات کہتے ہیں کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تیرے بھائی حابیل کو کیا ہوا اس نے کہا مجھے کیا خبر میں اس کا نگہ تو تھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سن تیرے بھائی کا خون زمین میں سے مجھے پکار رہا ہے تجھ پر میری لعنت ہے اس زمین میں جس کا منہ کھول کر تو نے اسے اپنے بے گناہ بھائی کا خون پلایا ہے اب تو زمین میں جو کچھ کام کرے گا وہ اپنی کھیتی تجھے نہیں دینے کی جب تک کہ تو اس میں سرگردانی نہ کرے اس نے اس کام کو کر تو لیا لیکن پھر تو بڑا ہی نادم ہوا نقصان کے ساتھ ہی پچھتاوا گویا عذاب پر عذاب تھا اس قصے میں مفسرین کے اقوال اس بات پر تو متفق ہیں کہ یہ دونوں آدم علیہ السلام کے سلبی بیٹے تھے اور یہی قرآن کے الفاظ سے بظاہر معلوم ہوتا ہے اور یہی حدیث میں بھی ہے کہ روئے زمین پر جو قتل ناحق ہوتا ہے اس کا ایک حصہ بوجھ اور گناہ کا آدم علیہ السلام کے اس پہلے بیٹے پر ہوتا ہے اس لیے کہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا ہے کہتے ہیں کہ اس صدمے سے آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور سال بھر تک انہیں ہنسی نہ آئی آخر فرشتوں نے ان کے غم کو دور ہونے اور انہیں ہنسی آنے کی دعا کی آدم علیہ السلام نے اس وقت اپنے رنج و غم میں یہ بھی کہا تھا کہ شہر اور شہر کی سب چیزیں متغیر ہو گئیں زمین کا رنگ بدل گیا اور وہ نہایت بدصورت ہو گئی ہر ہر چیز کا رنگ و مزہ جاتا رہا اور کشش والے چہروں کی ملاحت بھی سلب ہو گئی اس پر انہیں جواب دیا گیا کہ اس مردے کے ساتھ اس زندے نے بھی گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دیا اور جو برائی قاتل نے کی تھی اس کا بوجھ اس پر آ گیا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو اسی وقت کوئی سزا دی گئی چنانچہ وارد ہوا ہے کہ اس یعنی قاتل بھائی کی پنڈلی اس کی ران سے لٹکا دی گئی اور اس کا منہ سورج کی طرف کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ گھومتا رہتا تھا یعنی جدھر سورج ہوتا ادھر ہی اس کا منہ اٹھا رہتا سن نبی داود کی صحیح حدیث میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جتنے گناہ اس لائق ہیں کہ بہت جلد ان کی سزا دنیا میں بھی دی جائے اور پھر آخرت کے زبردست عذاب باقی رہیں ان میں سب سے بڑھ کر گناہ سرکشی اور قطع رحمی ہے تو قابل میں یہ دونوں باتیں جمع ہو گئیں انا انا للہ و الیہ راجعون سامعین یہ یاد رہے کہ اس قصے کی تفصیلات جس قدر بیان ہوئی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر حصہ اہل کتاب سے اخذ کیا ہوا ہے واللہ عالم جن سے روایتیں اخذ کرنے یا ان کی تردید کرنے یا ان کے سلسلے میں سکوت اختیار کرنے کی تفاصیل امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی اسی تفسیر کے مقدمے میں ذکر فرما دی ہیں